جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی نیس ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت وہ جنت کے باسی ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے